الحمد للہ رب العالمین سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی یا رسول اللہ وعلا علی یا حبیب اللہ السلات و سلام یا نبی اللہ وعلا ولی کا یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب خیریت سے ہیں الحمد للہ رب العالمین آپ کیسے ہیں اللہ رب العالمین کا احسان دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں تو بھائی آج ہمارے مدنی منوں کے لیے مدنی منوں کے لیے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کیا مدنی پھولیں کیا مدنی گلدستے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آپ کو آج کا بتائیں آپ کو پچھلے سلسلے کی جھلکیاں دکھاتے ہیں جی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کیا مدنی پھولیں کیا مدنی گلدستے ہیں امیر سنت کے مدنی گلدستے مدنی منع دیکھیں گے پھر ان کو کچھ سمجھائیں گے بھی آئیے دیکھتے اب ہاتھ اس طرح اٹھانے کہ یہ انگوٹھے جو یہ کانوں کی لو تک لگ جائیں یا کانوں کی لو تک پہنچے لگے نہ بھی تو کوئی نہیں دیکھیں یہ دو ہاتھ مدنی منی نے اٹھائے اور دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہوئے تو اسی طرح دونوں ہاتھ چادر میں چھپے ہونے چاہیے دونوں کے مدری منوں کی طرف چلتے ہیں جو مدری گلدستے امیر علیہ سنت کے اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں اب آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جانا کیا کہتے ہوئے جانا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ٹھیک ہے زبردست آپ رکو میں جائیں گے تو پیٹ اچھی طرح بچھی ہوئی ہو پانی کا پیالہ رکھا جائے تو ٹھہر جائے جب ہم اکیلے ہوں گے تو سمی اللہ علیمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے پھر کیا کہیں گے ماشاء اللہ مدنی گلدستوں کی برکت سے مدنی پھولوں کی برکت سے ہمارے مدنی منع مدنی منیا نماز سیکھ رہے ہیں اب کون سا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں سجدے کے مدنی گلدستے کی طرف اب سجدے میں جانا پہلے گھٹنے زمین پر رہیں گے اس کے بعد دونوں اکیلیاں اور اس کے بعد ناک اس کے بعد پیشانی اور سجے سے اٹھیں گے تو اس کا الٹ کریں گے یعنی پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہتھیلیاں اٹھا کر آپ بیٹھ جائیں گے ان دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ بولتے ہیں تو اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا پہلے گھٹنے زمین پر رہیں گے پھر دونوں ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی اور مستحد کے سجدے میں جاتے ہوئے سیدھی طرف زور دینا ہے اور سجے سے اٹھتے ہوئے الٹی طرف زور دینا ہے اور پہلے ہاتھ نہیں رکھنے جبکہ مجبوری ہو تو الگ بات ہے اللہ اکبر سجے میں پیشانی زمین پر جم جانی چاہیے سجے میں ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنی چاہیے اس طرح کی یہ ہڈی لگی ہے میری اب جمن ناک کی نوک لگی ہوئی نہ الگ بات ہے لیکن ہڈی لگنی ضروری ہے تو ناک کی نوک کو دبائیں گے تو ہڈی لگ جائے گی اس طرح پیشانی زمین پر جمی ہونی چاہیے اگر کارپیٹ نرم ہے یا کسی باغ کی ہریالی پر آپ سجدہ کر رہے ہیں یا کسی اسی طرح کے نرم چیز پر آپ سجدہ کریں تو یہ ضروری ہے کہ پیشانی اتنی دبائیں اتنی دبائیں کہ اب دبائیں گے تو نہیں دبے گی اگر آپ نے ہلکی چھوڑ دی یا دبائی کے مزید دبانے کی گنجائش تھی تو سجدہ نہیں ہوگا جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی تو اب اچھی طرح سجدے میں جانے کے بعد دونوں ہاتھ جو ہیں ان کے بیچ میں سر ہونا چاہیے اور ایک رانوں سے کھلے ہوئے ہوں کروٹوں سے بازو جدا ہو البتہ امام کے ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں دوسرے لوگ آپ کے آس پاس ہیں دوسرے نمازی تو اس وقت بازو جو ہے اس طرح کروٹوں سے ملا لیں گے ورنہ کھلے رکھیں گے اسی طرح پاؤں کی دسوں انگلیاں مڑ جائیں اور اس کا پیٹ زمین سے لگا ہوا ہو اور ان انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے ناک کی ہڈی پر نظر ہونی چاہیے ہاتھ کی انگلیاں بھی اعتدال کے ساتھ ہوں اور قبلہ رخ ہوں اب کم از کم تین بار کہیے سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا اب اللہ کر کہہ کر سجدے سے سر اٹھانا پہلے پیشانی اٹھائیں گے پھر ناک پھر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 اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے اور اختتام تکبیر سجدے میں کرنی ہے جیسے آپ آئے تھے نا سمی اللہ علی حمیدہ سے اٹھتے ہوئے آئے تھے سین یہاں پر اور حمیدہ کی ہاں یہاں پر ٹھیک ہے اب آپ نے اللہ اکبر کا الف کہتے ہوئے ہلنا ہے اللہ اکبر اور بر پر نیچے ہونا ہے اور اسلامی بہنوں نے بھی اسی انداز سے سجدے میں جانا ہے یا ایک چیز یاد رہے جیسے سجدے میں جاتے ہیں نا اس میں سیدھی طرف زور دے کر جانا یہ مستحب ہے اچھا۔ اور جب سجدے سے یعنی آپ قیام کی طرف کھڑے ہوتے ہیں یعنی سمجھے دو سجدوں کے بعد تو الٹی طرف زور دیتے ہوئے آنا ہے یہ مستحب ہے تو اب یہ چیزیں لازی بات ہے مدنی منوں کو پریکٹیکل ہو سکے نہ ہو سکے یہ مستحب ہے ان کے کان میں پڑے گی مس کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ ہو سکے گی تو ہم اس کا فی الوقت ان کو نہیں بول رہے اچھا اب آپ نے اس انداز سے جانا ہے جانے کے بعد کیا ہوگا کہ پہلے دونوں گٹھنے ایک ساتھ پھر ہاتھ پھر پیشانی رکھنا ہے پیارے مدری منو جو آپ نے پیشانی رکھنی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا جس طرح یہ زمین ہے ٹھیک ہے یہ زمین ہے اب پہلے یہ پھر اس کے بعد یہ یہ ہے ٹھیک ہے اور جب اٹھائیں گے تو پہلے پیشانی پھر یہ انداز ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہتیلیاں زمین پر رکھیں کہ انگلیاں ملی ہوں اور رخ رخو یہ ہتیلی جو ہے نا یہ زمین پر اور قبلہ رخ اس انداز سے ہتیلیاں رکھیں گے رانے پیٹ سے کلائیاں زمین سے اور بازو کروٹ سے جدا ہوں یعنی یہ سمجھے یہ ران ہے ران پنڈلی سے یہ پنڈلی یہ ران ہے اور یہ ران اور یہ پیٹ گردن اٹھائیے تھوڑی یہ دیکھیں جب ہم اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں تو بتائیے آپ کیا دسوں انگلیاں کبلا رخ ہے نہیں تو مدنی چل کے ناطے آپ بھی غور کیجئے اس میں یہ کہ انگوٹھا جو ہے اس کو تھوڑا سا یوں کرنا ہوگا تو اب جو ہے رخ کہاں ہو گیا جی دسوں کی دس انگلیوں کا رخ جو ہے بیت اللہ شریف کی طرف ہونا چاہیے جی اب آپ کر کے دکھائیے جی آپ بھی دیکھیں آپ بھی دیکھیں جی مدنی منہ سجدے میں دیکھیں گے کہاں ہاں سجدے میں نظر ناک پر رکھیں گے اور اس کے ساتھ پاؤں کی دسوں انگلیوں کا پیٹ کبلا رخ زمین پر لگانا کیسے لگائیں گے بھائی چلے سجدے میں جائیے سجدے میں جائیں ماشاء اللہ ہمارے جو ایک مدنی منہ ان کی دسوں کی دسوں انگلیاں لگیں گے اسی انداز سے مدنی منو آپ نے سجدہ کرنا ہے اور تین بار تصویر کہہ دیجیے سبحان کیا پڑھیں گے سجدے میں جو ہاتھوں کی دس انگلیاں ہیں اس کا رخ بھی بیت اللہ شریف کی طرف اور جو پاؤں کی دس انگلیاں مڑ کر یہ بھی قبلہ رخ ہو جائیں گی مدنی منی صاحبہ آپ آ جائیے اب آپ تیار رہیے دیکھیے اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آپ نے اسی طرح جانا ہے سے دیکھیے پیر اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے فرق ہیں ٹھیک ہے بیٹھنے کا انداز میں فرق ہے ہاتھ ویسے ہی ہوں گے ناک ویسے ہی لگے گی پیشانی ویسے ہی لگے گی پیر کی انگلیاں مدنی منوں نے لگانی ہے مدنی منوں نے نہیں لگانی مدنی منیا ایک طرف پاؤں نکال دیں گی اب ہم چل رہے ہیں جلسے کی طرف کیا سجدے کے بعد دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں جلسہ آئیے دیکھتے ہیں مدری گلدستہ جلسے کا سجا کرنے کے بعد جب اٹھیں گے سیدھے پاؤں کا پنجا اس طرح کھڑا کریں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رو رہے اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پہ اطمینان سے بیٹھے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں جلسے میں دونوں ہاتھ جو ہے گھٹنوں کے قریب رانوں پر رکھیں گے اور معتدل حالت میں ہوں گے نہ یوں نہ یوں نہ ایک دم یوں نہ یوں بلکہ گھٹنوں کے بعد اس طرح اصلی حالت میں رکھیں گے جلسے میں نظر گود میں ہونی چاہیے مستحب ہے نہ بھی رکھی تو گناہ نہیں اور اس میں کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا بیٹھنا واجب ہے اگر فوراً سجدے میں چلے گئے ترک واجب ہوگا جیسے بعض لوگ سیدھا نہیں بیٹھتے یعنی میں اس غلط انداز کا عملی طریقہ آپ کو بتاتا ہوں جیسے یہ سجدے سے اٹھے اللہ اللہ اکبر اکبر اس طرح لوگ جلدی میں کرتے ہیں تو یہ غلط طریقہ واجب ترک ہوگا اور نماز مکر تحریمی واجب الحادہ ہو جائے گی جلسے کے درمیان اگر چاہیں تو اس کا یہ پڑھ لیں اللہ فرلی تو جلسے میں جب اللہ فرلی لیں گے تو خود بخود ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا بھی ہو جائے گا پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے گھٹنے تو آپ کے رکھے ہوئے زمین پر ہی دونوں ہتھیلیاں پہلے رکھیں گے پھر ناک پھر پیشانی اور وہی اس کے مستحبات ہیں جو پہلے آپ نے ادا کیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی پیارے مدیم انہوں اب ہم سجدے سے جلسے کی طرف آئیں گے یعنی ہم سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں نا تو ہم سجدے کے بعد بیٹھیں گے تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں جانے جو ہم تکبیر میں آئے تھے اللہ اکبر یعنی سر اٹھے گا اللہ اکبر بر پر بیٹھ جائیں گے تو یہ بہت تیزی سے یعنی اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر اور بیٹھ جائیں اس طرح کر کر بیٹھیں گے ٹھیک ہے اس میں پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ پھر گٹھنے اٹھیں گے جیسے ہم آئے تھے پہلے گٹھنے لگائے پھر ہاتھ لگایا پھر ناک پھر پیشانی اب الٹا ہوگا کہ پہلے پیشانی اٹھے گی پھر ناک پھر ہاتھ پھر گٹھنے گٹھنے تو اس وقت جب ہم دوسرے سجدے سے کھڑے ہوں گے تو یہ اٹھے گا ٹھیک ہے سیدھا قدم کھڑا کر کر الٹا بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے سجدے میں چلے جائیں ابھی صرف اسلامی بھائی جائیں مدینہ اچھا اب کیا ہو گیا کہ آپ کا سیدھا قدم کھڑا کر کر الٹا بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے ایک پاؤں کی انگلیاں جو ہے قبلہ ہوئیں گی اور دوسرا پاؤں بچھا کر اس طرح اس پر بیٹھنا ہے دیکھیں یہ سیدھا پاؤں جو ہے اس کو کھڑا رکھنا ہے اور الٹا جو پاؤں ہے اس پر یہ بیٹھ جانا ہے تو پیارے مدنی منو ہمیں نماز پڑھتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا ہے اور ذہن میں یہ ویڈیوز لے کر آنی ہے کہ کس طریقے سے بتایا ہے کس طریقے سے ہمارے امیر السنت نے ہماری اصلاح فرمائی تھی اگر آپ کسی اور انداز سے بیٹھتے ہیں تو وہ انداز غلط ہے اب مدنی من نے اسی انداز سے نماز پڑھنی ہے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے اور نظر کا رکھیں گے گود پہ ادھر بھی آپ نے انگلی جو ہے سیدھی رکھنی ہے انگوٹھے کی اور جو ہے لٹکانا نہیں ہے بعض بچے لٹکا دیتے ہیں تو یہاں یہ طریقہ جو ہے درست نہیں ہے ہاتھ آپ نے اوپر کی جانب رکھنا ہے ٹھیک ہے مدری نے ماشاء اللہ اور اس میں آپ نے کہنا ہے اللہ کیا کہیں گے اچھا اب ہم چلتے ہیں مدری منی کی طرف اب آپ سجدے سے جیسے اٹھیں گی تو آپ کے دونوں پاؤں سیدھی جانب جیسے سجدے میں ہیں ویسے ہی بیٹھ لیں اور اسی طرح جیسے آپ بیٹھی ہوئی اسی طرح بیٹھنا ہوگا آپ کو سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر الٹا ہاتھ الٹی ران پر اب یہاں بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے اللہ مغفر لی اب یہ آپ کا جلسہ بھی ہو گیا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اب ہم جلسے سے دوسرے سجدے میں جائیں گے اسی طرح اور دوسرے سجدے کے بعد اب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں اللہ اکبر تکبیر اسی انداز سے کہنا اللہ اکبر ٹھیک ہے یعنی اللہ کا لفظ کا الف شروع ہوگا اور اکبر کی راہ پر ہم کھڑے ہو جائیں گے پنجوں کے بل گٹھنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونا اللہ یہ دیکھ سمجھ میں آ رہے یہ اللہ اکبر اس میں اصل ایسا ہے کہ اس موقع پر جو ہے وہ الٹی طرف زور دے کر کھڑے ہونا یہ مستحب ہے اب ہم آ رہے ہیں کادے کی طرف آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ اب اگر چار رکعت فرض پڑ رہے ہیں تو دو رکعتوں کے بعد کادا ہے اولا یہ واجب ہے اس میں پوری تحیات پڑھنی واجب ہے ایک حرف کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے یہ سادہ اولا ہے اس میں پوری اتحیات پڑھی جائے گی اتحیات للہ والصلابات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اب اشہد اللہ الا اللہ پڑھنا اس میں انگلی اٹھانے کے الفاظ اور طریقہ آپ دیکھ لیجیے اشہد ال کہنے کے فوراً بعد آپ چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے لگائیں گے اور انگوٹھا اور بیچ کی انگلی کا ہلکا بنائیں گے اور جب اللہ پر پہنچے تو گرا دیں گے تو میں آپ کو عملی طریقہ اس کا بتاتا ہوں اشہد اللہ علح اشحد التحیات پوری کر لی اب چار رکعت فرض ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہونا زمین پر ہاتھ ایک کے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے اور حسب معمول ناپ کے نیچے ہاتھ باندھیے اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ دونوں رکعتوں میں پڑھ لیجئے اس کے بعد کی صورت میں نہ پڑھیے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف چاروں رکعتوں میں قیام میں آپ قراءت نہیں کریں گے بلکہ چپ رہیں گے دو رکعتوں کے سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھیں گے سیدھے پاؤں کا پنجہ اس طرح کھڑا کریں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رو رہیں اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پہ اطمینان سے بیٹھے کادا میں بھی اسی طرح بیٹھنا ہے میں بھی اسی طرح بیٹھنا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی پیارے مدری منوں اور مدنی منو آپ دوسری رکت پوری کرنے کے بعد اب بیٹھ چکے ہیں دوسری رکت کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کادا کیا کہتے ہیں جی کادے میں بیٹھ چکے تو جلسے میں جس طرح دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھے تھے نا اسی طرح بیٹھنا اس میں اور وہی الٹا پاؤں بچھا کر سرین پر بیٹھنا جس طرح مدنی منوں نے اس طرح بیٹھیں گے سیدھا قدم کھڑا کر کر اس کی انگلیاں کبلا رخ کرنا سیدھا ہاتھ سیدھی اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا انگلیاں نارمل رکھنا نظر گود پر رکھنا اور شہادت کا اشارہ کرنا دیکھیے اشارہ وغیرہ تو آپ کو بتایا جائے گا پہلے جس طرح آپ نے جلسہ کیا تھا اسی طرح کرنا ہے شہادت کی انگلی کے ترکیب یہ ہے اشہد اللہ الا اللہ پر گرے گی اچھا سیدھا ہاتھ کون سا ہے سیدھا یہ والا ہے ٹھیک ہے اب سیدھا ہاتھ کی بیچ کی انگلی کون سی ہے یہ والی بیچ کی انگلی ہو گئی ٹھیک ہے اب بیچ کی انگلی اور انگوٹھا اس کو ملائیے کیوں اس کو ملائے یہ گول سا ایک دائرہ بن گیا ٹھیک ہے اب یہ جو دو انگلی ہے نا یہ والی چھوٹی والی اور اس کے برابر والی اس کو یوں کر لیں اس کو کہاں کرنا ہے یوں کرنا ہے اس کو یوں کریں یہ دائرہ بنا ہوا ہے یوں ہو گیا اب یہ گول دائرہ بنا لیں اور یہ دو انگلیاں جو ہیں یہ پیچھے کی جانب لگائیے ٹھیک ہے اس سے یوں یہ گول دائرہ یہ انگلیاں جو ہے بند ہونی چاہیے یہ گول دائرہ بن گیا یہ شہادت کی انگلی اوپر اٹھانی ہے ٹھیک ہے اب کہاں اٹھانی ہے ال یہ والے لام پر جو ہے آپ نے انگلی اٹھانی ہے اور دوسرے والے لام پر جو انگلی گرا دینی ہے اشحد اللہ علاح اللہ اشحد اللہ علاح اللہ اور جن کی پریکٹس نہیں ہے ان کو پریشانی ہوگی لیکن ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے بار بار تاکہ ہماری نماز ابھی سے اچھے انداز سے ہو ٹھیک ہے دوبارہ اب مدنی منی کو بھی دکھائیں گے مدنی منی اب آپ کی طرف ہے اشحد اللہ علاح اللہ اشحد اللہ اللہ واہ بڑے پیارے مدنی منع ہیں مدنی چینل کے نادین جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں مدنی منع مدنی منیا ملاحدہ فرما رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اگر کوئی چیز بھول جائیں تو یہ سلسلہ جب ریپیٹ ہوگا جب دیکھیے گا یا پھر آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس سلسلے کو ملاحدہ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ مدنی منع ان کو بھی پریشانی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے بعض چیزیں صحیح انداز سے نہیں کر سکے ہوں لیکن کوشش کرتے رہیں گے کوشش کرتے رہیں گے ان شاء اللہ سیکھ جائیں گے لیکن کوشش کرنا ہے اب آپ کھیلتے کودتے رہیں کوشش نہ کریں نماز پڑھتے رہیں غلطی کرتے رہیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے تو آپ کوشش بھی کیجئے کس طرح بتایا تھا اس کو پوری نماز کو ابھی سے آپ ذہن نشین کر لیں تو ان شاء اللہ جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا اور جو باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ بھائی انگلی یوں نہیں یوں اٹھانا ہے انداز ہی ہونا چاہیے وہ کہ آپ کو کیسے پتا چلا تو آپ کیا کہیں گے مجھے مدنی چینل پر بتایا تھا جی اب چلتے ہیں ہم تحیات کے بعد قادہ اخیرہ کے مدنی گلدستہ تین اور چار رکتے پوری کرنے کے بعد جب بیٹھیں گے تو اب جو بیٹھیں گے وہ آخر میں تو قادہ اخیرہ کہلائے گا اس میں تحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے اور کوئی سی معصور دعا بھی پڑھنی ہے اتحیات آپ سماعت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 اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب جلسے میں اور قاعدے میں نظر گود میں ہونی چاہیے مستحب ہے نہ بھی رکھی تو گناہ نہیں جلسے اور قاعدے میں دونوں ہاتھ جو گھٹنوں کے قریب رانوں پر رکھیں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اس مدنی گلدستے کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پیارے مدنی منوں نے اب نماز کے اندر پڑھنے والے اسکار کو سیکھنا ہے تاکہ آپ صحیح انداز سے نماز پڑھ سکے نماز طریقہ بھی صحیح آنا چاہیے اور جو نماز کے اندر پڑھنا ہے وہ بھی صحیح آنا چاہیے اب ہم چلیں گے سلام پھیرنے کی طرف دیکھیے اس کا مدنی گلدستہ کہ پہلے سیدھی طرف سلام کریں گے پھر الٹی طرف اور سلام میں یہ نیت کریں گے کہ یعنی کہ اگر با جماعتیں ہیں تو سیدھی طرف کے مقتدیوں کی نیت کریں گے اور جس طرف امام ہوگا اس طرف کے امام کی بھی سلام کی نیت کریں گے اسی طرح الٹی طرف بھی نیت کریں گے جو نمازی ہیں ان کی اور امام اگر الٹی طرف ہے تو اس کی بھی نیت کریں گے اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اب مقتدیوں کی نیت کی حاجت نہیں بلکہ دونوں طرف سلام کرتے ہوئے فرشتوں کی نیت کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پیارے مدنی منو اور بدنی منو آپ نے اب کیا کرنا ہے آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرنا ہے پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف ہر طرف کے فرشتوں کی نیت کرنی ہے پہلے سیدھے پھر الٹے کندھے کی طرف نگاہ کرنی ہے السلام علیکم اللہ السلام علیکم اللہ الحمد للہ آج نماز ہماری مکمل ہو گئی سبحان اللہ اور پیارے پیارے مدنی منو جب ہماری نماز کمپلیٹ ہو جائے فرض نماز کے بعد جیسے امیر السنت نے اپنے چالیس روحانی علاج میں ہمیں یہ مدنی پھول عطا فرمایا ہے جس طرح امیر السنت نے ہمیں یہ ایک روحانی علاج عطا فرمایا ہے کہ سیدھا ہاتھ سر پہ رکھ کر پہلے پڑھنا ہم نے ایک بات درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب گیارہ مرتبہ کہیے یا کبھی شو کیا آخر میں ہم پھر درد پاک پڑھیں گے صلی اللہ تعالی علی محمد تو اس روحانی علاج کی برکت سے ان شاء اللہ اس کا حافظہ روشن ہوگا مضبوط ہوگا تو جیسی نماز کمپلیٹ ہو فرض نماز آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ روحانی علاج بھی پڑھنا ہے ان شاء اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی ماشاء اللہ زوجل مدنی گلدستوں کی برکت سے مدنی پھولوں کی برکت سے ہمارے مدنی منع مدنی منیا نماز سیکھ رہے ہیں اب کون سا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں آج کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے اب تو آپ کو نئے سلسلے میں ہی بتائیں گے نئے سلسلے کا انتظار کیجیے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی